دے خاص ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ان کے پاس اس کی کوئی پکی خبر نہیں اور نہ ان کے باپ دادوں کو کوئی خاص علم تھا اس بارے میں کبورت کلی متن تخر افواہم بڑا بھاری ہے ایک جملہ جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے ان اللہ کذیبہ وہ کچھ نہیں بولتے مگر جھوٹ فلا اللہ کباخن کا یؤمنوا بحاد الحدیث اصفا اب آپ کا حال یہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ اس گفتگو پر اور اس کلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو افسوس کرتے کرتے آپ مرے جا رہے ہیں انا زینت اللہ لنبلوهم زینطم احسن عملہ بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زمین کے لیے زینت اور خوبصورتی کا سبب بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں کہ ان میں کون اچھے اچھے عمل کرتا ہے اور وہ امنا رجا عید علیہ علیہ جروزا اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم ایک صاف ستھرا میدان بنا دینے والے ہیں یہ سورہ کہف کی شروع کی آٹھ آیتوں کا ترجمہ کیا کل بھی آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھی سورہ کہف کے کچھ فضائل بیان کیے تھے کہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لیں تو اللہ رب العزت والجلال دل میں ایک خاص نور رکھ دیتے ہیں جو آئندہ جمعہ تک دل میں رہتا ہے اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے ایک اور حدیث معرف القرآن میں نقل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس صورت کو لے کر ستر ہزار فرشتے نظر ہوئے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پروٹوکال میں بڑے منسٹر آئے تو ان کے پیچھے بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں حفاظت کے لیے تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے ساتھ بہت بڑا پروٹوکال آیا ساتھ تو اس صورت کے ساتھ حضرت جبری امین علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے تبری نے اور فیروز دئی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس سے اس سورت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے یہ سورت کیوں نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے یہ بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی محنت شروع کی اور دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہونے لگے اور آپ کا کام پھیلنے لگا تو مکہ کے مشرق پہلے تو مخالفت کرتے رہے پھر دیکھا کچھ بن نہیں پڑ رہا ہے تو اور طرح سے ستانا شروع کیا تو انہوں نے دو مشرقوں کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو ہم ذرا چیک کرنا چاہتے ہیں تم اہل کتاب ہو تمہارے پاس پچھلی چیزوں کا نالج بھی ہے تو آپ ہمیں کچھ مشکل سوالات ایسے بتائیے کہ ہم ان سے پوچھیں اور ان کو عاجز بے بس کر سکیں چنانچہ رقبا ابن بھی معیت اور نظر ابن الحارث نامی دو مشرق مدینہ شریف گئے اور یہودیوں سے کہا کہ کچھ ایسے مشکل سوالات بتائیے تو انہوں نے تین سوالات بتائے ایک یہ کہ ان سے پوچھو کہ کسی زمانے میں کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے ایک دم سے اچانک بالکل ڈسپیئر ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے اب اس زمانے میں ہیلی کاپٹر ایروپلین گاڑی وغیرہ تو کچھ تھا نہیں اور ایسے ایک بستی سے اچانک وہ غائب ہو جائیں اور پورے اطراف میں ان کو ڈھونڈنے پر بھی کوئی سراغ ان کا نہ ملے تو یہ ایک عجیب قصہ ہے تو کچھ جوان غائب ہو گئے تھے ان کا قصہ کیا تھا یہ بتائیے دوسرا ان سے پوچھئے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے اس نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف پوری دنیا کا دورہ کیا تھا اس وقت جتنی دنیا آباد تھی سب پر اس نے حکومت کی تھی اس بادشاہ کا نام کیا تھا اس کا کیا قصہ ہے اور تیسرا سوال ان سے یہ پوچھئے کہ یہ روح کیا ہے یہ کیا چیز ہے جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو انسان زندہ نکال لی جاتی ہے تو انسان سوکھی لکڑی کی طرح گر کر ختم تو یہ چیز ہے کیا چیز اس کی حقیقت بتائیے اس میں سوال بہت ٹرکی ہے اس لیے کہ دو سوال کا جواب ہے ایک سوال کا جواب نہیں ہے تو اگر تینوں کا جواب دیں تو بھی غلط اور اگر تینوں کا جواب نہ دے سکے تو بھی رونگ تو اس لیے انہوں نے یہ تین سوال کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا یہ تو آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا آپ کو یقین تھا کہ جبری امین علیہ السلام تو روز آتے ہیں بلکہ ایک دن میں کئی کئی بار تشریف لاتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ مکہ شریف میں حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے تیرہ سال قیام فرمایا تو اس میں ہزاروں مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے تھے انہوں نے ایک گنتی بیان کی ہے شاید یوں لکھا ہے کل ستائیس یا اٹھائیس ہزار مرتبہ کل حضرت جبری امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان میں سے اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے کیونکہ حضور کا قیام وہی تھا چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور چھپ چھپ کر باتیں ہوتی تھیں تو وہاں پر اکثر وہی نازل ہوئی ہے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف اس کے اطراف میں جو بہت برکت والی جگہ ہے وہ حضرت خدیجہ کا گھر غار ہیرا سے بھی زیادہ برکت والی جگہ ہے کیونکہ غار ہیرا میں تو صرف اقرا نازل ہوئی تھی پھر وہاں کبھی کبھی حضرت جبریل کی آمد رہتی تھی زیادہ تر آمد حضرت خدیجہ کے گھر میں ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس روز آتے ہیں اور دن میں کئی کئی بار تشریف لاتے ہیں تو وہ آئیں گے میں ان سے پوچھ کر جواب دے دوں گا غلطی یہ کہ انشاءاللہ اللہ بولنا بھول گئی اب جو ہے ایک دن ہو گیا جبریل نہیں آئے دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن آٹھ دن مکہ کے کافروں نے مذاق اڑانی شروع کر دی ہاں دیکھو جی بولا تھا کل جواب دیں گے اور جواب نہیں دے سکے کوئی اللہ کے نبی بھی نہیں ہے نبی ہوتے تو جواب دے دیتے پندرہ دن گزر گئے پندرہ دن بعد جبریل امین علیہ السلام کا شریف لائے اور یہ صورت پہنچائی اس میں اللہ پاک نے جواب دے دیا ساتھ ہی کہہ دیا ولا اللہ نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ وعدہ پرومس کرو تو اس پرومس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی بول دینا کہ کل انشاءاللہ جواب دوں گا بغیر انشاءاللہ کی کوئی بات مت کرنا پیغمبر کی بھی اصلاح کر دی کہ چھوٹی سی بات تھی مگر اس کی بھی اصلاح ہو گئی آگے حضور نے جواب دے دیا اس میں وہ جو جوان غائب ہو گئے تھے وہ تو اصحاب کہف تھے ان کا قصہ سنا دیا اس میں بڑی اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہو گئیں اور وہ جو بادشاہ جس نے ہر طرف حکومت کی تھی اس کا نام ذل کر نہیں تھا تو وہ سلون کان ذلقر نہیں میں ذل کر نہیں تھا اس بھی بیان کر دیا رہ گیا تیسرا سوال تو اس کو سیپریٹ الگ سے نازل فرمایا اس کا وہ مختصر جواب تھا تو اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب رکھوا دیا اسی لیے سورہ بنی اسرائیل شاید سورہ سے پہلے ترتیب عثمانی میں مصحف عثمانی میں لکھی گئی اس میں شارٹ میں جواب دے دیا ویس الکان روح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم بہت تھوڑا ملا ہے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے بس آگے چلو فل اسٹاپ یہ روح کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے اس کا تعلق عالم امر سے ہے دنیا اللہ کے یہاں عالم عالم جو ہیں وہ دو ہیں ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر خلق کے معنی جسم کی شکل صورت بنانا اللہ پاک نے پوری دنیا کا ڈھانچہ بنایا چاند سورج ستارے مریخ زحل عطارد مشتری زمین بنائی اس میں سمندر پہاڑ درخت پھل فروٹ اناج میوے سب تیار کر دیے پھر اللہ نے اس میں مخلوقات بنائی مچھلیاں بنائی سمندر کے اندر پرندے بنائے زمین کے اوپر جانور بنائے اللہ پاک نے ساری چیزیں تیار کر کے پھر اخیر میں آدم علیہ السلام کو بنایا تو یہ جو مخلوقات ضرور ہیں ان کا تعلق عالم امر سے ہے جو جسم جو بنا اس کا تعلق عالم خلق سے ہے تو خلق کو تو تم دیکھتے ہو یہ باڈی تم کو نظر آ رہی ہے یہ تو تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ مٹی سے بنی ہے اس میں یہ ہے نا وہ ہے نا سائنس والے میڈیکل والے اس کو سمجھا دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا چیز ہے وہ تم نہیں سمجھ پاتے وہ کوئی چیز ہے اس کو نکالتے ہیں حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں آدمی کا جسم ختم ہو جاتا ہے وہ چیز اس میں اس وقت رکھی گئی تھی جب ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا بچہ ہوا تھا تو وہ چیز اس میں رکھ دی گئی تھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو وہاں سمجھایا ہے اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی نے بہت بڑی فیکٹری بنائی جی آئی جی سی او این جی سی اور اس میں سارے کارخانے پرزے برزے ساری تیاریاں ہو گئیں پوری بلڈنگ بن گئی ساری مشینریاں تیار ہو گئیں الیکٹرک سب کام کمپلیٹ ہو گیا اب اوپننگ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو بلایا اور آتے ہی انہوں نے ایک سوئچ دبائی تو ساری بجلی کے کرنٹ جو ہے تمام مشینوں میں پرزوں میں چلے گئے اور کھڑا کھڑ کھڑا کھڑ کھڑا کھٹ کھڑا کھڑ سارے پرزے سارے مشین چالو ہو گئے تو وہ جو نقشہ بنایا تھا وہ مشینری وہ تو عالم خلق کی طرح سے ہے اور اس میں وہ جو بجلی کا کرنٹ جو گیا وہ ایسا سمجھو عالم امر ہے تو ہمارے بدن میں کوئی چیز ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہے کوئی چیز ملک الموت نکالتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے تو ریشم کے رومال میں اس کو لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں اور وہ روح عرش الہی کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے اور اگر وہ بری روح ہوتی ہے تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے بہت سخت بدبو ہوتی ہے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے آسمان کے تو نیچے زمین میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے اسفل صافرین میں وہ روح پھر عذاب میں جاتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ روح کا مسئلہ تھا شارٹ میں اس کو سمجھا دیا اور یہ لمبی تفصیل سورہ کہف میں اس کی بیان کی یہ اس کا شان نزول ہوا میں نے کل اس کا ترجمہ مطلب شروع میں بیان کیا تھا پھر سے کر دیتا ہوں تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اس میں کوئی عوج کجی ٹیڑھا پن پن نہیں رکھا بالکل سیدھی سادی اسٹریٹ کتاب ہے قیمن یہ بالکل سیدھی چلنے والی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لم یجعل له ایوجن کی سمجھیے تاکید ہے کہ اس میں پن نہیں ہے سیدھی ہے یہ کتاب دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب صرف سیدھی نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں کو سیدھی کرنے والی ہے ان پر قائم رہنے والی ہے وہ محیمین علیہ ہی دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ قرآن پاک دوسری کتابوں کی بھی نگرانی کرتا ہے ان کو بھی سیدھی کرتا ہے ان کتابوں میں جو بگاڑ تھا اس کو قرآن نے آ کر کے درست کیا ان کی بائبل میں تورات میں انجیل میں جو چیزیں انہوں نے گھسائی تھی قرآن نے آ کر اس کی اصلاح کی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بائبل میں اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں عیسائیوں نے یہودیوں نے گھسا دی تھی تو اس میں یوسف علیہ السلام کو ایسا بنایا تھا کہ جیسے کنان سے آنے والا کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا جس نے اپنی بہت چالاکی کے ذریعے سے مصر کے خزانوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور زبردستی بادشاہ بن گیا تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تصور بائبل میں گھسا دیا تھا قرآن نے آ کر کے اصلاح کی پوری کہانی جو ہے یوسف علیہ السلام کی سنائی تو بائبل والے لے کے بیٹھ گئے اور اپنے اس میں ٹھیک ٹھاک کرنے لگے یہ غلط اس کو کاٹ لو یہ کاٹ لو یہ کاٹ لو قرآن میں یا اس میں تو ہماری بڑی فضیت ہو جائے گی اس کی اصلاح کی تو یہ قرآن پاک قیم ہے دوسری کتابوں کو بھی سیدھی قائم رکھنے والا ہے اور اسی طرح سے یہ قرآن پاک انسانوں کو بھی سیدھا رکھنے والا ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے جو اس کو پڑھے گا جو اس کے معنی کو سمجھے گا اس کو یہ قرآن سیدھا کر دے گا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھی چال چلنے کی توفیق عطا فرمائے سراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھے تو اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے یہ قرآن قیم ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے اور یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لیون زیر بسن شدید لدن ہو عمومی طور پر جنرلی کافروں کو سب کافروں کو ایک وارننگ سنا دے عذاب شدید کی جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے انی نذیر القم بین عذاب شدید کوہ صفا پر حضور جو کھڑے ہوئے تھے اور قبائل کو بلایا تھا اور خاندانوں کو اور پھر اپنے گھر والوں کو سب جمع ہو گئے ان سے پوچھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں تم نیچے ہو مجھے اوپر سے دونوں طرف کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ادھر کی بھی ادھر کی بھی اگر میں یہاں کھڑا رہ کے تم کو کہوں کہ ادھر ایک بہت بڑی فوج کھڑی ہے اور ابھی تم پر حملہ آور ہونے والی ہے اور پورا شہر تہس نہس کر دے گی تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں کہ ہم ضرور مانیں گے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے فرمایا بس میں اسی طرح ایک ایسے مقام پر پوزیشن پہ کھڑا ہوں کہ مجھے دوسری دنیا نظر آ رہی ہے آخرت جہنم کا عذاب اور جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے اس کی میں تم کو وارننگ سنا رہا ہوں یہ فوج تو صرف تمہاری جان لے لے گی لیکن اگر تم جہنم میں پہنچے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا تو اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ انی نظیر الکمبئی دے عذاب شدید یہ لفظ وہاں ہے کہ سخت عذاب کی وارننگ تمہیں سنا رہا ہوں میں یہاں کھڑا رہ کر تو یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تاکہ عذاب شدید کی وارننگ سنا دے اور وارننگ سنانے میں بھی بڑی رحمت ہے جب وارننگ مل جاتی ہے تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے ہے جی اگر آپ کو وارننگ مل جائے اپنا جگہ روڈ پر پولیس کھڑا ہے تو آپ سپیڈ میں نہیں جاؤ گے برابر ٹھیک ٹھاک سے چلاؤ گے کیونکہ آپ کو اطلاع مل گئی ہے کہ وہاں چیکنگ ہو رہی ہے اللہ پاک یہاں وارننگ سنا رہے ہیں تاکہ انسان سدھر جائے سیدھا ہو جائے آگے دوسرا مقصد اس کتاب کے اتارنے کا وہ جو بشیر بشیر حضور کی صفت بشیرن نذیرہ تو حضور بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں خوشخبری سنا دیں کن کو ان ایمان والوں کو جو نیک عمل میں بزی رہتے ہیں صرف ایمان لے آنا نہیں کافی نہیں ایمان لانے کے بعد نیک عمل میں بھی کرتے رہنا مشغول رہنا ضروری ہے دیکھو یہاں اللہ نے کہا یا ملون الصالحات سورہ کہف جب فنش ہونے کو آئی ہے اللہ نے وہاں بھی کہا ان الصالحات جنات الفردوس نزلا جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کو جنت الفردوس ملے گی مہمانی کے لیے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے اور نیک عمل کیا ہے پانچ وقت کی نمازیں قرآن کی تلاوت ذکر فکر تسبیحات روزے نفلی روزے زکا صدقہ خیرات یہ نیک عمل ہے گناہوں سے بچنا برائیوں سے دور رہنا یہ نیک عمل ہے تو نیک عمل میں جو لوگ مشغول رہتے ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اجرن حسنا بہت بیوٹیفل ثواب ان کو ملنے والا ہے وہ کیا ہے کہاں رہے گا ملے گا وہ ثواب اور کیا ملے گا کیسے رہیں گے فرمایا ماں کسی نفی ہے بتا وہ ثواب ایسا ہوگا کہ اس میں ان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے ان کو ہٹایا نہیں جائے گا بھائی دیکھو اگر کسی مکان میں ہم کو بہت آرام مل رہا ہو سکون مل رہا ہو تو جی چاہتا ہے اسی میں رہیں وہاں سے کہیں اور نہ جائیں اللہ نے جنت اتنی پیاری بنائی ہے کہ وہاں سے کسی اور جگہ جانے کا خیال ہی نہیں آئے گا واہمہ بھی نہیں ہوگا شروع میں اللہ نے کہا ماں کسی نے پی کیا بدا اخیر میں اللہ نے کیا کہا سورہ کاف کے اخیر میں خالدین لا حولا وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے وہاں سے ٹرانسفر ہونے اور موو ہونے کا خیال بھی ان کو نہیں آئے گا کہ یہاں سے ہم کہیں اور جائیں نہ وہ کہیں گے یہ جنت ہی بہت اچھی ہے ہم کو یہیں رہنا ہے اس کو کہا کہ جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ ایسے ثواب میں رہیں گے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا نصیب ہوگا کبھی ان کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ نکلو یہاں سے ایگزٹ کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا دنیا میں تو نکال بھی دیتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں وہاں ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا وہ ہمیشہ رکھا جائے گا اور وہی انضر اللہ قال تخذ اللہ ولدا خصوصی طور پر ان کو بھی ڈرانا ہے جو اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے پاس ایک بیٹا ہے اور زہر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے ان کو اسپیشل وارننگ ہے پہلے جنرل وارننگ تھی اب اسپیشل وارننگ ہے اور اللہ آگے کہتے ہیں ماں لہم بھی من علم ان کے پاس اس کی کوئی پکی خبر نہیں ہے علم کہتے ہیں پکی خبر کو کچی وچی خبر کو نہیں کچا نیوز ہو تو اس کو زن کہتے ہیں گمان تخمین اور علم کہتے ہیں پکا پراپر کریکٹ ریالٹی صحیح نیوز کو تو ان کے پاس اس کا کوئی صحیح نیوز نہیں ہے صحیح خبر نہیں ہے من علم نہ ان کے باپ دادوں کے پاس اس کی کچھ خبر تھی بس ایسے ہی ان کے دماغ میں جو بات آئی گھسی گھسا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود انجیل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہو یا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا ہو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کئی کافی سال گزر گئے بڑے بڑے حواریین انتقال کر گئے تو ایک منافق سینٹ پال نام کا تھا اس نے یہ ابنیت کا عقیدہ گھسایا ہے اس میں بائبل کے اندر اور عیسائیوں کے اندر اس کو گھسایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے ورنہ اللہ نے کہیں نازل نہیں کیا کہ عیسیٰ میرے بیٹے ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی پکی خبر نہیں ہے ایک ایسے ہی اپنی سوچ کے مطابق کہتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ جملہ بڑا بھاری ہے فرمایا کبورت کلی متن تخرج افواہم بڑا خطرناک جملہ ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ان کو سمجھ نہیں پڑتی کتنا خطرناک ہے اللہ پاک نے دوسری جگہ سورہ مریم کے اخیر میں فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن للرحمن ولدا ولدا وما ينبغي ان ان يتخذ كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا فردا کل آتی ہی لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں بیٹا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ تو اتنا خطرناک بھاری جملہ ہے کہ اس بول پر تو آسمان بھی پھٹے جا رہے ہیں زمین چڑی جا رہی ہے کہ کب ان لوگوں کو اپنے اندر نگل جائے اور سولو کر جائے کب آسمان ان پر عذاب نازل کر لے آسمان کو تکلیف ہو رہی ہے زمین کو پریشانی ہو رہی ہے اس بات پر کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں ہرگز مناسب نہیں کہ رحمان کسی کو اپنا بیٹا بنائے رحمان کی بیوی نہیں بیٹا کہاں سے ہوگا سکتا اور کہتے بیٹا ہے رحمان کے پاس او ہو کیا بکواس کر دیا انہوں نے بہت غضب میں ہے اللہ پاک اس آخری رکو میں سورہ مریم کے اندر اللہ اس میں کہتے ہیں ان من آسمان زمین کی ساری مخلوق اللہ کے یہاں بندہ بن کر کے آئے گی وہ کل آتی ہی یوم القیامت فردا ہر آدمی اکیلا آئے گا عیسا بھی اکیلے آئیں گے وہ اکیلے آئیں گے اپنا پورا حساب دیں گے ہر نبی اکیلا آئے گا اور ہر نبی سے بھی سوال کیا جائے گا کہ امت کی تبلیغ امت کو تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا ہر شخص اکیلا آئے گا کوئی کسی کا پرسان حال وانی ہوگا سب اپنا اپنا حساب دیں گے تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے بڑا بھاری جملہ ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے یہ کچھ نہیں بولتے مگر جھوٹ فلا الحدیث اصفا میرے پیارے ایسا لگ رہا ہے آپ بھی ان کے پیچھے گھلے جا رہے ہیں اور اگر یہ مان نہیں رہے ہیں تو افسوس کرتے کرتے آپ مر جائیں گے آپ کیوں اتنا افسوس کرتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اتنے اتنے حریص تھے اتنے کوشاں تھے کہ ہر وقت جو ہے فکر میں رہتے تھے بھلے جاتے تھے صحابہ نے حضور کا حال بیان کیا ہے متواثر الاحزان دائم الفطرہ لئی لہو راحت ہر وقت غمگین رہتے تھے اور ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے تھے آپ کو راحت اور سکون ملتا ہی نہیں تھا یہ فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ جہنم سے کیسے بچ جائیں کیسے میں ان کو جنت کا مستحق بنا دوں ان کا فیوچر کیسے بہتر بنا دوں دنیاوی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے کہ ان کا دین کیسے سدھر جائے یہ صحیح بات پر کیسے آ جائے اس کے لیے ہر وقت سوچتے رہتے تھے تو اللہ پاک نے قرآن میں حضور کو تسلی دینا پڑا تسلی دینا پڑا لال کا اللہ یقون تسلی دینا پڑا وہاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں قصے سنائے نبیوں کے نو علیہ السلام کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا موسا علیہ السلام کا اور دیگر پیغمبروں کا اللہ نے کہا وکل کمن امبا رسول سب بھی یہ پیغمبروں کی قصے اس لیے ہم سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے آپ اندر اندر گھلے نہ جائیں آپ کو ٹینشن ڈپریشن آپ کو کھا نہ جائے ٹینشن ڈپریشن آدمی کو کھا جاتا ہے آدمی ڈپریشن میں مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ہم یہ قرآن میں یہ باتیں نازل کر کے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں مضبوط بناتے ہیں آپ ایسا نہ کیجیے ان کے پیچھے گھلے نہ جائیے ختم نہ ہو جائیے اپنے آپ کو ہلاک مت کر دیجیے کیوں اس لیے کہ مال الارض جالنا اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے خوبصورتی کی چیز بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کون سب سے اچھے اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے زمین پر جو چیزیں ہیں ان میں مال ہے دولت ہے فراوانی ہے گاڑی ہے یہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں لباس ہیں کپڑے ہیں بیوی ہے بچے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے اس زمین کو خوبصورت کرنے کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان اس پر رہے اس پیسوں کو کمائے اپنا گزارا کرے اور اپنی سمجھیے کہ اپنی لائف صحیح طرح سے گزار سکے ہم نے زمین کی چیز کو زمین کے لیے زینت بنایا خوبصورت بنا دیا تاکہ لوگوں کو چیک کریں ٹیسٹ کریں کسی کو اللہ پاک ٹیسٹ کرتے ہیں مال دے کر کے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کسی کو اللہ پاک ٹیسٹ کرتے ہیں غربت اور مفلسی دے کر کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں تو دنیا کی زندگی انہی دو چیزوں میں گھومتی ہے صبر شکر جس کے پاس نہیں ہے صبر سے کام لو ہے تو شکر سے کام لو اللہ پاک نے یہ اس لیے دنیا کی سائیکل بنائی ہے تاکہ جس کے پاس ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرے جن کے پاس نہیں ہے اور اس کو قدر ہو کہ بھئی دیکھو مجھے بھی اللہ ویسا بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر کر سکے تو ہم لوگوں کو امتحان لینے کے لیے ان خوبصورت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 قرآن میں یہ نہیں کہتے اکثر و عملہ ام احسن و عملہ اس لیے کہ عمل میں کثرت مطلوب نہیں عمل میں حسن مطلوب ہے تبارک وهو على کل شيء قدیم الذي خلق الموت ليبلوكم حیات احسن و عمل وہاں سورہ ملک میں بھی اللہ کہتے ہیں احسن و عمل تو اپنے عمل کے اندر حسن پیدا کرو عمل حسین اور خوبصورت اور بیوٹیفل کب بنے گا جب دھیان سے کیا جائے توجہ سے کیا جائے خضو سے کیا جائے اسی لیے مشائق نے کہا ہے ایک عارف باللہ کی دو رکعت نماز غیر عارف کی ایک ہزار نماز رکعت سے بہتر ہے کیونکہ وہ عارف باللہ دو رکعت دھیان سے پڑے گا اس کا دل دماغ اللہ سے لگا ہوگا توجہ ہوگی خوشبو ہوگا خوب ہوگا تلاوت صحیح ہوگی تو وہ نماز کا ثواب اس کا بڑھ جائے گا غیر عارف کا ہو سکتا ہے تہارت صحیح نہ ہو سکتا ہے وضو صحیح نہ ہو ہو سکتا ہے دھیان نہ ہو ہو سکتا ہے تلاوت تجوید کے ساتھ نہ ہو تو وہ توجہ نہیں ہوگی ثواب اس کا گھٹ جائے گا تو ایک عارف کی دو رکعت نماز غیر عارف کی ہزار رکعت سے زیادہ حسین ہے اور خوبصورت ہے اللہ نے کہا احسن اور ہاں یہ بھی یاد کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم ایک صاف میدان بنا دینے والے ہیں قیامت کے وقت تو سب کچھ صاف ہو ہی جائے گا لیکن اس سے پہلے بھی اللہ بہت سی جگہ صفا کر دیتے ہیں صفایا کرتے ہیں کہ نہیں پچھلی قوموں کو دیکھا کہ نہیں فرعون ہامن قارون نمرود شداد یہ ڈنسٹیاں تھیں آج ان کے محلات کو دیکھنے جاؤ تو وہ پیرامڈ کی شکل میں ویران پڑے ہیں کھنڈر بنے ہوئے ہیں مکانات ٹوٹے ہوئے ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں اللہ پاک نے سفن صفا سب چٹیل میدان صفا چٹ کر دیا ان کا تو یہ اللہ رب العزت والجلال ہم کو دکھاتے ہیں اس طرح کہیں عذاب آتا ہے پمپی کے اوپر اٹلی میں کہیں ارسکویک آتا ہے زلزلہ آتا ہے کہیں لینڈ سلائڈ آتی ہے اور اس میں لوگ دب کے مر جاتے ہیں پھر وہ پورا علاقہ ختم ہو جاتا ہے کہیں سیلاب آتا ہے تو مدتوں تک وہ پانی کے نیچے سب ڈوب جاتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین کی چیزوں کو اس طرح دھیرے دھیرے ختم کرتے ہیں قیامت جب آئے گی تو سارا حساب ہو جائے گا اس لیے روئے زمین کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے ان کے ہو کر مت رہ جاؤ یہ ایک نصیحت اللہ نے کر دی دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جب یہ شروع میں کچھ نصیحتیں پوری ہو گئیں قرآن پاک کی حقانیت سمجھا دی اس کے اتارنے والے اللہ اس کو پہنچانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخصوص بندے اس کی غرض و غائر یہ انظار اور تبشیر اور بشارت کس چیز کی جنت کی جس میں ہمیشہ رہنا ہے اور اس میں ان لوگوں کو بھی خاص وارننگ سنانا ہے جو اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں یہ ایک نصیحت سب کو کر دی اس کے بعد حضور کو ایک نصیحت کی کہ آپ بھی اندر اندر اتنے مت گھل جاؤ کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ڈسٹروئے کر دو ہلاک کر دو اطمینان سے کام رکھو یہ زمین پر یہ جو اتنے زیادہ وہ مشرقی مکہ بہت دولت والے ہیں بڑے بڑے رئیس ہیں ان میں بہت پیسوں والے آپ کو ستاتے ہیں تو یہ ان کے پیسے یہ زمین کی زینت کے طور پر ہے کچھ دن کی مہلت ہے ابھی پکڑ کروں گا ان کی خبر لے لوں گا چلنے دو جس طرح کام چل رہا ہے آپ کا کام دعوت ہے بلیغ ہے آپ دعوت دیتے جاؤ لوگوں کو بلاتے جاؤ مانے نہ مانے یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے یہ دنیا کا نظام ایک ہے بنایا ہے اللہ نے اس نظام سے دنیا چلتی ہے چلتی رہے گی چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی آپ اندر اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر دو یہ سب چیزیں خوبصورتی کے لیے ہیں امتحان کے لیے ہیں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اللہ پاک آگے اصحاب کہف کا قصہ شروع فرما رہے ہیں اصحاب کہف کے قصے میں بھی یہی ہے کہ اصحاب کہف نے روئے زمین کی ساری زینت کو لات مار دی تھی کیونکہ یہ اصحاب کہف جو تھے نا یہ معمولی لوگ نہیں تھے یہ اس زمانے کے بادشاہ اور بادشاہی دربار والے درباریوں کی اولاد تھی بڑے ناز اور نخرے میں رہنے والے اور ناز میں پلے ہوئے شاہی لباس پہننے والے عمدہ عمدہ غذا کھانے والے اور ہٹے کٹے تگڑے مست مست جوان لڑکے تھے اور ان جوانوں کو جب حق بات نظر آئی تو انہوں نے اس پوری دنیا کو لات مار دی اور حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ ان سے اتنے خوش ہوئے کہ ان کا قصہ قرآن میں نازل کر دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا اللہ پاک کہہ رہے ہیں پہلے شروع کی چار آیت میں اللہ نے مختصراً قصہ بیان کیا اس کے بعد ڈھائی رکو میں اللہ نے تفصیل سے ان کا قصہ بیان کیا مختصر قصہ یہاں کیا کہا فرمایا ام حسب تحاب القافی کانو من آیاتنا عجبا کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ کہف والے اور رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں کچھ عجیب نشانیاں تھیں از اول فتیت عید جب ان نوجوانوں نے پناہ لی غار کی طرف فقالوا ربنا آتنا من من رحمتن لنا امرنا رشدا انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم کو آپ اپنی طرف سے خاص رحمت اور مہربانی عطا کیجیے اور ہمارے اس مسئلے میں ہمارے لیے گائیڈنس اور رہنمائی کو مہیا فرما دیجیے على آذانهم في الكهف سنين حددا ہم نے بھی ان کے کان پر تھپکی مار دی اس غار میں گنتی کے چند سالوں تک ثم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا پھر ہم نے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان میں دو گروپ بنتے ہیں تو کون سا گروپ اپنے ٹھہرنے کی مقدار کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور گنتا ہے اس کے لیے ہم نے ان کو دوبارہ کھڑا کیا نحن نخص نقص علی بالحق لیجئے ہم ٹھیک ٹھیک ان کی کہانی تمہیں سناتے ہیں پہلے اللہ نے کہہ دیا ام حسبت ان اصحاب الكافی والرقیم قانون من آیاتنا عجبا یہ کیوں کہا اس لیے کہ یہودیوں نے ان دو بدبخت مشرکوں کو کیا کہا تھا جو پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ ایک عجیب قصہ ہوا تھا نوجوانوں کا کہ وہ عجیب قصہ تھا کہ وہ نوجوان غائب ہو گئے تھے تو وہ عجیب قصہ سنا ہو اللہ کہتے ہیں او ہو ان کو میری قدرت کے کارخانے میں یہی ایک عجیب قصہ نظر آیا اور کوئی عجب عجب ہے ہی نہیں اور کسی چیز پر ان کو تعجب نہیں ہو رہا ہے اتنا بڑا کارخانہ یہ قدرت ہے اتنا بڑا سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں ہزاروں لاکھوں ستارے ہیں اس میں ان کو کوئی عجیب چیز نظر نہیں آتی ارے ایک پرندہ خوبصورت ہے ایک مچھلی خوبصورت ہے ایک نظام اللہ کا جو بنایا ہوا ہے اس میں ان کو کوئی عجیب قدرت نظر نہیں آتی آدمی کوئی خوبصورت مور بنانا چاہے تو ایسا مور نہیں بنا سکتا جو اللہ نے بنایا ہے پینٹنگ پینٹنگ کرے وہ ہوگا اس اس اس میں میں روح کہاں سے پھوکے گا گا اتنا خوبصورت رنگ برنگی کیسے بھرے کو یہ اللہ کی بناوٹ ہے اللہ ہر چیز بناتے ہیں یہی چیز انہوں نے کیوں کہا کہ بڑی عجیب تھی انہوں نے یہ سمجھ رکھا کہ اصحاب کہاف کا قصہ بڑا عجیب قصہ تھا کوئی غرض نہیں جب وہ پوچھ رہے ہیں تو لیجئے جواب وہ چند جوان تھے غار میں جا کے سکون اختیار کیا جائے کیوں لمبا قصہ ہے کل سنائیں گے آج نہیں کل پورا ڈیٹیل میں قصہ ان کا بتائیں گے کہ کیا قصہ ہوا تھا کہاں تھے کیسے گئے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں کئی صفحات میں اس پر بحث کی ہے کہ بھئی یہ غار کہاں ہے اور کس شہر کا یہ قصہ ہے کہاں یہ پیش آیا تھا اور اس کی کچھ سمجھے بیان کیا ہے کل بتائیں گے یہاں اللہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر کے قریب میں ایک پہاڑ پر چڑھے اور ایک کیو میں غار میں جا کے سو گئے اور آرام کیا تھکے ماندے وہاں پہنچ کر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا آتینا ملدن کا رحمان آپ بھی پڑھ لیجئے ربنا آتینا من لدن کا رحمتن لنا من امرنا رشد اللہ سے ہر وقت اس کی رحمت مانگنی چاہیے اللہ کے نبی اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی ط اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار رہتا ہوں تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا ایک لمحہ کے لیے ایک بلنک این آئی کے لیے بھی اس کے حوالے مت کر دینا کیونکہ میرا نفس مجھ پر غالب آ جائے گا مجھے پریشان کر دے گا تو اپنی رحمت میں مجھ کو رکھنا اللہ سے ہر وقت اللہ کی رحمت مانگنا چاہیے تو ربنا آتنا لدن کا رہماساب نے کہا اور وہ آئیے اللہ من امرنا رشدہ اور ہمارے کام کاج کو ذرا درستگی عطا کر دیجیے اور ہمارے تمام معاملے کو سیٹ کر دیجیے ہم پریشان ہیں تکلیف میں ہیں ہماری پریشانی دور کر دیجیے ذرا سیٹ کر دیجیے ہم کو یہ دعا آپ پڑھیے اللہ پاک پریشانی ہر مشکل پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ اور سارے معاملے کو سیٹل کر دیں گے اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو فدر ابنا اللہ فل کافی سمینا ان کے کان پر ٹھپکی مار دی کئی سالوں تک گنتی کے سالوں تک جی کان پر تھپکی مار دی آپ کہیں گے نیند تو آنکھ میں ہوتی ہے تو کان پر تھپکی مارنے کا کیا مطلب اصل میں نیند آنکھ میں رہتی ہے تو ہلکی نیند ہوتی ہے اور جب آنکھ سے کان میں چلی جائے پھر گہری نیند ہو جاتی ہے پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے جی اسی لیے جب جاگنا ہو تو کان میں وہ آواز پہنچتی تو آدمی ایک دم چوک کے بیٹھ جاتا ہے تو کان اخیر میں سوتے ہیں اور بالکل وہ بصارت پہلے بند ہوتی ہے پھر سماعت بند ہوتی ہے پھر گہری نیند آتی ہے اور گہری نیند اسی وقت کہلاتی ہے جب اپنے آس پاس کی چیزوں کے انسان کو احساس نہ رہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گہری نیند سنا دیا بہت ڈیپ سلیپ میں چلے گئے گہری نیند ان پر تاریخ کر دی کہ ان کے کان سے ان کو کچھ سنائی ہی نہ دے کوئی الارم کی گھنٹی بجے نہیں اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے سوئے رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پرانے میں لکھا ہے اگر کسی آدمی کو نیند نہ آتی ہو تکلیف ہو پریشانی ہو جس کو آج کل انگریزی میں انسومنیا نیا کہتے ہیں نیند نہیں آتی مولوی صاحب سونا مجھے بھی یہی تکلیف ہے رات بھر سویا نہیں ہوں مجھے تو یہ نیند نہ آ رہی ہو تو یہ فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آرام اور سکون مرحمت فرما دیں گے فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي لبثوا امدا یہ سورہ کاف کی گیارہویں اور بارہویں آیت ہے تو گیارہویں بارہویں آیت کو منہ پر کر لو جب نیند نہ آ رہی ہو تو بار بار اس کو پندرہ بیس دفعے پڑھو تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی سکون ہو جائے گا اس کو فرمایا کہ ہم نے ان کے کان پر تھپکی مار دی اس غار میں چند سالوں تک پھر ہم نے ان کو اٹھا کر کھڑا کیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو جماعتوں میں کون سی جماعت ان کے رہنے کی مقدار کو صحیح طرح سے گننے والی ہے اور ایک حکمت تھی اس کے پیچھے کل سمجھائیں گے کیا حکمت تھی وہ اور لمبا قصہ بعد میں بیان کریں گے اللہ پاک اس قصے میں جو عبرت ہے اس کو پکڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے دنیا کی زیب و زینت اور رونق کے پیچھے پڑ جانے سے اللہ ہماری حفاظت کرے آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق دے حضرت جبریل کی حدیث میں ہے علیہ السلام کے اعمال میں حسن کس طرح پیدا ہوگا مل احسان جواب دیا اللہ کا ان فی تکن تک فعن نہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تم کو دیکھتے ہیں جب تمہارا یہ دھیان ہوگا تو تمہاری عبادت حسین اور خوبصورت ہو جائے گی دو رکعت اس طرح پڑھ کر کے دیکھو پوری دو رکعت میں یہ تصور کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میں میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ کے سامنے میں جھک رہا ہوں اللہ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر رگڑ رہا ہوں جب یہ تصور پوری نماز میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہوگا تو سمجھو آپ کی عبادت حسین ہو گئی خوبصورت ہو گئی وہ عبادت بیوٹیفل بن گئی تو عبادت میں حسن پیدا ہوگا اللہ کا دھیان اللہ کا استحصار پیدا کرنا اللہ ہمیں اس کی توفیق پتا فرمائے اشراق کا ٹائم ہو گیا ہے چار رکعت پڑھ لیں گے انشاءاللہ مفت میں حج عمرے کا ثواب لے لیں گے اور کوشش کرو کہ اس طرح سے دھیان سے نماز پڑھیں تاکہ ہر نماز ہماری اس طرح دھیان سے ادا ہو سکے اور یہ سمجھیے آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی تھوڑا سا بند کر دیا تو کوئی عرض نہیں لیکن پوری نماز میں آنکھ بند نہیں کریں گے بعض لوگ یوں کر کے آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اطمینان سے نماز پڑھو اپنا خیال جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دو اللہ کے ساتھ جوائن کر دو اور جمع کر کے رکھو اللہ تو فرمائے درو شریف پڑھ لیں سبحانك اللهم اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك ونتوب لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم يا رحم ہمراہمی محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا اصحاب کہف کے قصے میں جو عبرت ہے اس کو پکڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمیں بھی اپنی خاص رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے تمام کام کاج کو درست فرما دیجیے اور سیٹ کر دیجیے اور ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے فرمائیے ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے ہر شر برائی مصیبت بیماری پرابلم آفت سے ہم سب کی حفاظت التواب الرحيم وصلى اللہ وسلم محمد والی و صحابی میرا